Yes, indeed. ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے ان کی عظمت کی خوشبوئیں ان کی عظمت کی خوشبوئیں ہم دنیا میں پھیلائیں گے ہمارا رہبر ہے ہم رہ کے گن گائیں گے جیت ہمارا رہبر ہے ہم رہ کے گن گائیں گے وہ افضل امت ہے بے شک وہ پہلا خلیفہ ہے برحق وہ افضل امت ہے بے شک وہ پہلا خلیفہ ہے برحق وہ افضل امت ہے بے شک وہ پہلا خلیفہ ہے برحق ہے برحق ہے برحق ہم ان کی خلافت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے ہم ان کی خلافت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے ان کی عظمت کی خوشبوئیں ان کی عظمت کی خوشبوئیں ہم دنیا میں پھیلائیں گے ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گے سی ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے ایک ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد پاس ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے تقریم تمام صحابہ کی لازم ہے اہل ایمان پر سدھی سدھی سدھی سدھی سدھی سدھی تکریم تمام صحابہ کی لازم ہے اہل ایمان پر تکریم تمام صحابہ کی لازم ہے اہل ایمان پر ایماں پر ایماں پر صدیق اسلام کا محسن ہے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے ہم یوم صدیق منائیں گے صدیق اسلام کا محسن ہے ہم یوم صدیق منائیں گے ان کی عظمت کی خوشبوئیں ان کی عظمت کی خوشبو ہم دنیا میں پھیلائیں گے ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے جیت ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے جیت ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد جیت ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد ہمارا رہبر ہے ہم کے گن گائیں گے سکھ ہمارا رہبر ہے ہم رہ کے گن گائیں گے جو غار مزار کا ساتھی ہے وہ سر میں بھی ساتھ ہوگا جو غار مزار کا ساتھی ہے وہ کو سر میں بھی ساتھ ہوگا جو غار مزار کا ساتھی ہے وہ کو سر میں بھی ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا محبوب سے لے کر امت کو کوسر کے جام پلائیں گے محبوب سے لے کر امت کو کوسر کے جام پلائیں گے ان کی عظمت کی خوش خوشبوئیں ان کی عظمت کی خوشبو ہم دنیا میں پھیلائیں گے ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گڑ جائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گھائیں گے ہمارا پیارا زندہ باد بولن پر پیارا زندہ بھر صدیق ہمارا زندہ باد بولن پر پیارا زندہ بھر صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے اصحاب اساس اسلام کی ہے اسلام ملا ان کے صدقے اصحاب اساس اسلام کی ہے اسلام ملا ان کے صدقے اصحاب اساس اسلام کی ہے اسلام ملا ان کے صدقے ان کے صدقے ان کے صدقے اصحاب کا منکر کافر ہے ہم یہ لگوائیں گے اصحاب کا منکر کافر ہے ہم یہ لگوائیں گے کا منکر کافر کافر ہے فاروق کا منکر کافر ہے عثمان کا منکر کافر ہے حیدر کا منکر کافر ہے حسنین کا منکر کافر ہے عائشہ کا منکر کافر ہے قرآن کا منکر کافر ہے پھر ہے ہمارا ہم رہے کچھ جانیں گے صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے کل جانیں گے صدیق ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا زندہ باد وہ رہبر پیارا زندہ باد صدیق ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے سیت ہمارا رہبر ہے ہم رہبر کے گن گائیں گے صدیق زندہ باد صدیق مردہ